لمبا چھوٹا ایک اونٹ اور ایک سور بہت اچھے دوست تھے لیکن وہ بغیر کسی رحم کے ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے ایک دن اونٹ ارے چھوٹے یہاں دیکھو کیا تم اتنا لمبا نہیں بننا چاہتے سور اے لمبی ٹانگوں والے میں کیوں لمبا ہونا چاہوں چھوٹا ہونا بہت بہتر ہے اونٹ دیکھو میں اس دیوار کے بالکل اوپر دیکھ سکتا ہوں دوسری طرف کھانے کے لیے بہت سی اچھی چیزیں ہیں جھاڑیاں اور جوان درخت اور دار پودے میں جہاں کھڑا ہوں وہاں سے رسیلی سبز تنوں اور پتوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں لیکن تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اب سمجھ آیا سور ٹھہرو بھائی صبر کرو مجھے آپ کو درست کرنے دو کیا آپ کو وہ سوراخ دیوار کے نیچے نظر آتا ہے میں اس سوراخ سے گزر سکتا ہوں میں دوسری طرف جا سکتا ہوں میں وہاں تمام اچھی چیزیں کھا سکتا ہوں لیکن تم کیا آپ کا کوئی حصہ اس سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے نہیں یہاں تک کہ آپ کا سر بھی داخل نہیں ہو سکتا ہنستے ہوئے الوداع بائے مجھے یہاں سے کھاتے دیکھو مزہ کرو سور سوراخ میں سکڑ گیا وہ دوسری طرف چلا گیا اونٹ بے آواز کھڑا رہا پھر اونٹ اپنے جو کہا وہ سچ ہے کچھ چھوٹے ہیں کچھ لمبے ہیں میرا سائز سب کے لیے بہترین سائز کیوں ہونا چاہیے